السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایٹ نائن فور سلسلہ وار قیامت کے متعلق یہ سبق ہے قیامت کے متعلق یہ آٹھواں سبق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ انہیں ایک دفعہ دو کا خیال آیا اور وہ رونے لگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے رلایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوزخ یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھے رلایا ہے تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور کسی کی خبر نہیں لے گا نمبر ایک جب اعمال تو لے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اپنا ہی فکر ہوگا جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری ہے نمبر دو اعمال ناموں کے ملنے کے وقت جبکہ مرد مومن دہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پا کر خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا کہ پڑھو میرا اعمال نامہ یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ آیا دہنے ہاتھ میں یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں نمبر تین پل سراد پر جب کہ وہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر اور حکم دیا جائے گا کہ سب کو اس پر سے گزرنے کا گزرنا ہے اور گزرنا ضرور ہے اس وقت کسی کو یاد نہیں کرے گا یہ حدیث ابو داود میں ہے تھوڑی سی وضاحت میں بیان کر لیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ یہ تین وقت ایسے نفسی نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کوئی کسی دوسرے کی مدد نہ کر سکے گا ایک وزن اعمال کا وقت جب جب تک کے نتیجہ معلوم نہ ہو جائے دوسرا وہ وقت جب لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے منتظر ہوں گے اور ہر ایک اس فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا کیا اس کا امال نامہ پتا نہیں دہنے ہاتھ میں آتا ہے بائیں ہاتھ میں آتا ہے وہ مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے یا لانت اور عذاب کا تیسرے اس وقت جب پل جب کہ سراج کا پل جب کہ پل سراج جہنم پر لگا دیا جائے گا اور اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا یہ تین وقت ایسے نفسی نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی ہی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا اس حدیث کی روح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا بس یہی ہے کہ ہر شخص آخرت کی فکر کرے اور کوئی اور کوئی کسی دوسرے کے بھروسے نہ رہے میرا شوہر بچا لے گا میری بیوی بچا لے گی میرا پیر بچا لے گا میرا استاد بچا لے گا میرا دوست بچا لے گا نہ نہ نہ اپنی اپنی فکر فکر خوب خود کرو اب میں دعا کرتا ہوں مدینہ منورہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ حسر کے میدان میں ہمارے دہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا اے اللہ پل سرات کے اوپر سے بجلی کی طرح ہمیں گزار دیجیو اے اللہ ہمارے ہمارا جب اعمال تولے جائیں تو بہت وزنی ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما اے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ جو یہ جملے پڑھ لے گا حشر کے میدان میں اس کا ترازو بہت وزنی ہو جائے گا نیکیوں کا اے اللہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں پڑھیے میرے ساتھ آپ فوراً پڑھیے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم حدیث شریف میں آتا ہے زبان پر بہت ہلکے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں اور حشر کے میدان میں ترازو میں بہت وزنی ہیں اے اللہ ہم نے اخلاص سے اسے پڑھا ہے پڑھیے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ یہ جو پڑھا ہے میں نے اور آپ نے حشر کا میدان میں یہ جب ترازو میں رکھا جائے گا تو بہت وزنی ہوگا اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اپنی بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین